اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے لكل همزة لمزة بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو جمع مالا جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو یہ سب ان ماله وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے وما اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے نار اللہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ تطلع کی جو دلوں تک جا چڑھے گی انہا علیہم مؤصدہ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی فی عمد ممددہ جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے